کیا یہ کوئی یقین کرنے کی بات ہے کہ تم اپنی جنسی خواہش کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو حقیقت یہ ہے کہ تم بڑی جہالت کے کام کرنے والے لوگ ہو